بنو قریضہ کا واقعہ بنو قریضہ کے قتل عام کو اس سے زیادہ اعتراضات کا مورد بنایا گیا ہے یہ لوگ بھی مذہباً یہودی تھے اور بنو نذیر نظیر کی طرح مدینہ میں آباد تھے آ حضور جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے ان سے بھی دوسرے یہودی قبائل کی طرح وہی معاہدہ کیا جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے پھر جب بنو نذیر نظیر سے جنگ ہوئی تو آپ نے دوبارہ بنو قریضہ کو معاہدہ کی دعوت دی اور قدیم معاہدے کی تجدید کر لی مگر جب جنگ احزاب میں انہوں نے کلم کلا دشمنوں کا ساتھ دیا تو آپ نے ادھر سے فارغ ہو کر ان پر حملہ کیا ان کے بالغ مردوں کو قتل کر دیا بچوں اور عورتوں کو غلام بنا لیا اور ان کا مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا اس واقعے کی بنا پر مخالفین نے حضور پر بد عہدی اور شقاوت اور سنگ دلی کے شدید الزامات لگائے ہیں مگر جب تفصیلات پر نظر ڈالی جاتی ہے تو اس کی حقیقت بھی مخالفین کے زوم اور بیان سے مختلف نظر آتی ہے اوپر بیان ہو چکا ہے کہ بنو قریضہ سے دو مرتبہ معاہدہ ہوا تھا ایک عام معاہدہ جو دوسرے یہودی قبائل کی معیت میں ہوا دوسرا خاص معاہدہ جو بنی نظیر سے لڑائی کے موقع پر ان سے کیا گیا ان دو معاہدات کے بعد بنو قریضہ کا فرض تھا کہ رسول اللہ اور آپ کے متبعین کے خلاف کسی قسم کی معاندانہ کارروائی میں حصہ نہ لیتے لیکن جنگ احزاب میں جب بن نذیر نظیر کی تحریز پر عرب کے بڑے بڑے قبائل اسلام کو مٹانے کے لیے متفق ہو کر مدینہ پر حملہ آور ہوئے تو بنی قریضہ نے حیی بن اختب نظری کے بھڑکانے سے علانیہ معاہدہ توڑ دیا اور جنگ میں شامل ہو گئے حضور کو ان کے نقض عہد کی خبر ہوئی تو آپ نے سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ کو ان کے پاس بھیجا اور وفائے عہد کی نصیحت کی مگر انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہمارا تمہارا کوئی معاہدہ نہیں ہے ان کے اس طرح عین وقت پر عہد توڑ دینے اور جنگ میں شریک ہو جانے سے مدینہ دو طرف سے محصور ہو گیا ایک طرف قریش اور غطفان وغیرہ کی فوجیں تھیں اور دوسری طرف بنو قریضہ کی سب سے زیادہ خطرہ یہ تھا کہ مسلمانوں نے جس قلعے میں اپنی عورتوں کو حفاظت کے لیے بھیج دیا تھا وہ بنو قریضہ کی عین زد میں تھا اور یہ لوگ اس کا محاصرہ کرنے کی دھمکی دے رہے تھے اس صورتحال نے مسلمانوں کو انتہائی دہشت اور پریشانی میں مبتلا کر دیا حتیٰ کہ آ حضور نے مجبور ہو کر یہ تہیا کر لیا کہ مدینہ کی پیداوار کا تیسرا حصہ دے کر حملہ آوروں سے مصالحت کر لیں قرآن مجید میں اس پریشانی کی کیفیت اس طرح بیان کی گئی ہے سورہ احزاب ترجمہ جبکہ وہ تم پر بالائے شہر اور پائین شہر کی جانب سے چڑھ آئے اور جبکہ تمہاری آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا اور جبکہ دل منہ کو آنے لگے اور تم اللہ کے متعلق طرح طرح کی بدگمانیاں کرنے لگے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے حضرت حضیفہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں اس رات ہماری پریشانی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی ایک طرف ابو سفیان اور اس کے ساتھی زبردست فوجیں لیے ہوئے اوپر سے آئے اور دوسری طرف بنو قریضہ نیچے سے بڑھے اور ان کے حملے سے ہمارے بال بچوں کی سلامتی بھی خطرے میں پڑ گئی اس شدید اور خطرناک بد عہدی کے بعد ان لوگوں کے ساتھ کسی قسم کی رعایت کرنا خودکشی کرنا تھا چنانچہ جب احزاب کے بادل چھٹ گئے اور بیرونی حملے کا خوف جاتا رہا تو آن حضور نے فوراً بنو قریضہ کا محاصرہ کر لیا پندرہ دن یا پچیس دن تک اسلامی فوجیں ان کے قلعے کے گرد پڑی رہیں جب انہوں نے دیکھا کہ یہ قضا کا پیغام ٹل نہیں سکتا تو آن حضور کی خدمت میں کہلا بھیجا کہ سعد بن معاذ ہمارے حق میں جو فیصلہ کریں وہ ہمیں منظور ہے بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ انہوں نے اپنی قسمت کا فیصلہ آپ پر چھوڑ دیا اور آپ نے اس خیال سے سعد بن معاذ کو حکم بنایا کہ وہ بنو قریضہ کے حلیف تھے ان پر کسی کو شک نہ ہو سکتا تھا کہ ان کے حق میں ناواجب فیصلہ کریں گے بہرحال جو صورت بھی ہو سعد بالاتفاق اتفاق حکم بنائے گئے اور انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ بنو قریضہ کے بالغ مرد قتل کیے جائیں عورتوں اور بچوں کو لونڈی غلام بنا لیا جائے اور ان کا مال مسلمانوں میں بانٹ دیا جائے چنانچہ یہی فیصلہ نافذ کیا گیا اور اس کے مطابق ان کے مرد قتل کر دیے گئے اب جہاں تک بدحدی کے الزام کا تعلق ہے تو وہ تو صاف ہو چکا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہاں حضور نے ان پر حملہ کر کے عہد چکنی کی لیکن دوسرا الزام یہ باقی رہ جاتا ہے کہ ان سے انتقام بہت سخت لیا گیا مگر اس کو سختی اور سنگ دلی سے تعبیر کرنے سے پہلے چند امور کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے نمبر ون بنو قریضہ اور ان کے ہم قوم بنو نذیر کی بد عہدیوں کو دیکھ کر یہ ناممکن تھا کہ ان سے اثر نو کوئی معاہدہ کیا جاتا اور یہ توقع قائم کی جا سکتی کہ پھر کسی نازک موقع پر وہ اسے نہ توڑیں گے نمبر دو ان کے قلعے مدینہ سے بالکل متصل تھے اور ایسی سری غداری کے بعد ان کے اتنے قریب رہنے سے ہر وقت خطرہ تھا کہ کب کسی دشمن کو عین مسلمانوں کے گھروں پر چڑھا لائیں نمبر تین ان کو جلا وطن بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ ان سے پہلے ان کے بھائی بنو نذیر کو جلا وطن کرنے کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ انہوں نے مسلمانوں سے دور بیٹھ کر اطمینان کے ساتھ جنگ کی تیاریاں کیں اور فوجیں جمع کر کے مدینے پر چڑھا ہے نمبر فور ان باتوں کے باوجود حضور نے خود ان کے لیے کوئی سزا تجویز نہیں کی بلکہ ان کی مرضی اور اتفاق سے ایک ایسے شخص کو حکم بنایا جو خود ان کا پشتینی حلیف تھا نمبر فائیو ثالثی اور پنچایت کے متعلق یہ تمام دنیا کا مسلمہ قانون ہے کہ جب فریقین کے اتفاق سے کوئی شخص حکم ثالث یا پنچ بنایا جائے تو جو فیصلہ وہ کر دے اس کی پابندی فریقین پر لازم ہوتی ہے نمبر چھ سعد بن معاذ نے جو کچھ فیصلہ کیا وہ تورات کے احکام کے مطابق تھا اسی لیے کسی یہودی نے اس کے خلاف ایک لفظ نہ کہا تو رات کا فیصلہ یہ ہے جب تو کسی شہر کے پاس اس سے لڑنے کے لیے پہنچے تو پہلے اس سے صلح کا پیغام کر تب یوں ہوگا کہ اگر وہ تجھے جواب دے کہ صلح منظور اور دروازہ تیرے لیے کھول دے تو ساری خلق جو اس شہر میں پائی جائے تیری باج گزار ہوگی اور تیری خدمت کرے گی اور اگر وہ تجھ سے صلح نہ کرے بلکہ تجھ سے جنگ کرے تو تو اس کا محاصرہ کر جب تیرا خدا اسے تیرے قبضے میں کر دے تو وہاں کے ہر ایک مرد کو تلوار کی دھار سے قتل کر مگر عورتوں اور بچوں اور جانوروں کو جو کچھ اس شہر میں ہو اپنے لیے غنیمت کے طور پر لے لے نمبر سیون ان میں سے صرف وہ مرد قتل کیے گئے جو ہتھیار اٹھانے کے قابل تھے کیونکہ انہی سے جنگ و غدر کا اندیشہ تھا باقی رہی عورتیں اور بچے تو ان کے سر دھروں کے قتل ہو جانے کے بعد ان کی پرورش کا بجز اس کے اور کیا وسیلہ ہو سکتا تھا کہ مسلمان خود ان کے کفیل بنتے ان وجوہ کو ذہن نشین کر لینے کے بعد یہ تسلیم کرنے میں کوئی روک باقی نہیں رہتی کہ بنو قریضہ کے ساتھ جو سلوک کیا گیا گیا وہ عین انصاف کے مطابق تھا اور اس کے سوا ان سے کوئی سلوک نہیں کیا جا سکتا تھا